بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ مختصر موضوع ہے علامہ کرگس خانے والی کی علمی پرواز آپ کو معلوم ہے چند دن قبل ناشیز نے کلب ریکارڈ کروایا تھا حیضی بچے والی حدیث کے موضوع اور باطل ہونے پر تو ہمارے اس بلند بیان کو نیچے گرانے کی ساج نامشکور کرتے ہوئے علامہ کرگس خانے والی صاحب نے پرواز دکھائی کلب چڑھایا جو کچھ جہالتیں بکھیرنی تھی بکھیری سب سے پہلے اس نے مجھے کہا موضوع کہہ رہا ہے نا تو موضوع کہہ رہا ہے راوی متروک ہے متروک کی روایت ضعیف ہوتی ہے یہ اس کے لفظ موضوع ہونا دکھا کس نے لکھا پہلے میں اس بڑوے سے کہوں گا کہ تجھے اتنا تمیز نہیں کہ متروک کی روایت ضعیف ہوتی ہے یا ضعیف جدن ہوتی ہے اور ضعیف جدن کیا بلا ہے یہ تیرے دادے کو پتہ نہیں ہوگا متروک کی روایت میں تدریب الراوی سے سناتا ہوں اس کا کیا حشر ہوتا ہے ویدا قالو بلکہ تدریب کے متن سے سنا رہا ہوں امام نووی کی کتاب سے ویدا قالو متروک الحدیث او واہی ہے او کذاب فو ساقت لا یکتب حدیث یہ متن ہے ولا یعتبر بھی یہ تدریب ہے سیوتی سرکار کی کہ جب متروک الحدیث کہہ دیں گے واہی کہہ دیں گے کذاب کہہ دیں گے یہاں پر میں نے لکھا ہے ایفی کلام ہی لافی خبر رسول اس کو بھی وہ نہیں سمجھے گا تو لا تب وہ حدیث ہو جو ایسا راوی و مت اس کی حدیث لکھنے کے قابل نہیں ہوتی وہ لا تبر بھی اعتبار یعنی تخریج کے قابل بھی نہیں ہوتی اس کے حوالے کے طور پر بھی وہاں اس کا ذکر نہ کرو جس کو وہ سمجھ رہا ہے تو ضعیف ہوتی ہے نا بس اب اس کے علامہ کی جو کرگسی پرواز ہے علمی جو مجھ پر مجھ سے مطالبہ کیا کہ دکھا کس نے لکھا ہے موضوع وہ علامہ آپ کا کام ہے ختم درود کی تقریریں کرنا ساری زندگی ایمان سے بتا تو نے اسما اور رجال پر کو کتابیں دیکھی تجھے علم ہے کوئی کوئی اصطلاح جانتا ہے تو یہ لے یہ لے میں تیری موت نکال رہا ہوں یہ کتاب ہے الکامل فی دعفا رجال امام ابن عادی کی وہی زید بن جبیرہ جو جو مدار ہے اور متفرد راوی ہے اس مردود روایت کا جس کو یہ بھڑوا یزید بن جبیرہ کہتا رہا ہے میں میں نے کہا زید بن جبیر وہ کہتا ہے یزید بن پرواز ہے نا کرگس ہے نا پرواز علمی پرواز اس کو کتنے ذلیل شرمندے ہوں گے وہ جنہوں نے تجھ سے سبق پڑا کہ ہمارے استاد کا یہ حال ہے یہ زید بن جبیرہ ہے زید بن جبیرہ جو ہے اس کے ترجمے میں یہ لکھا اور یہ بھی میں بتاتا چلوں یہ زید بن جبیرہ لکھا ہوا ہے ابن عدی میں ضبط حلقات اب ابا جبیرہ کنیت بتائی یہ غلط ہے ضبط غلط ہے یہاں ضبط بل کلمات کیا ہوا ہے حافظ ابن حجر نے تقریب میں وہ مضبوط تو یہ زید بن جبیرہ ہے راوی کیا نام ہے زید بن جبیرہ کی روایت علامہ امام ابن عدی نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں فلا يتبينو ان البلاء من زید او من سوید ایک زید راوی ہے ایک اس کے ساتھ سوید ہے وہ اس سے لے رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں جمع ہو رہے ہیں اس روایت میں تو مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ بلا کس کی طرف سے ہے حدیث یہ روایت کس کی طرف سے یہ بلا حدیث نام نہاد حدیث جھوٹی حدیث کو حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے نام نہاد حدیث بلا یہ بلا کس کی طرف سے بلا کس کی طرف سے سوید کی طرف سے ہے یا زید بن جبیرہ کی طرف سے فلا آدری اب اس اندھے علامہ کر سرکار کو یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ بلا کی اصطلاح علماء جر و تعدیل کے ہاں کس معنی میں استعمال ہوتی ہے ہے اس سے مراد ہوتا موضوع من گڑت ہونا وہ بھی حوالہ اس کے منہ پر مارتا ہوں اگر اس کا منہ ہو مجھے تو نہیں لگتا یہ دیکھو ساری شرے کیے چاہتے نیچ ورنہ مرادا نچھا کو گل پائے حضرت نچ کی طرح کھ روے نہ روے نہیں یہ اللہ عل مصنوع ہے بالکل ہو بہو اسی طرح کی عبارت پر موضوع ہونا ثابت کر رہا ہوں وہی عبارت اس میں ہے فلا یتبین ان البلاء من زید او من سبید یہ ہے قال ابن عدی حدیث عجیب وابو اليسر ليس بالمعروف فلا ادری البلا منه او من غیره قل تو سیوتی فرماتے ہیں قول ابن عساکر هذا حدیث منکر وقال الذهبی هذا خبر كذب اب پتہ چلا بھلا کا کیا مطلب ہے وہ فرماتے ہیں موضوع ہے من گھڑت ہے کیونکہ بلا موضوع کو کہتے ہیں من گھڑت کو بلا کہتے ہیں ہی عبارت دکھائی اس کو کہتے ہیں فضل ربی ہو بہو جو میرا مطلوب تھا وہ سامنے آ گھر پورا ہو گیا کس نے کہا ہے موضوع کس نے کہا اللہ کرگس ہم مانتے ہیں آپ کی پرواز بہت اونچی ہو جب آپ اوپر چلے جاتے ہیں نظر نہیں آتے لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ کی نظر شریف ہمیشہ مردار اور جہالت پر رہتی ہے ہم آپ کی پرواز کے منکر نہیں آپ کی نگاہ کے منکر ہیں اتنا ملعون نگاہ جب بھی پڑتی ہے کسی غلازت اور جہالت پہ پڑتی ہے گھر پورا ہو گیا وزر ثابت ہو گئی اب میرے بھائی اس نے بڑا اعتراض اٹھایا جو اکثر مدت ہوتی ہے حیض کی کبھی اس سے پہلے رک جاتا عادت کے مطابق ہوا رک گیا غسل نہیں کیا اب مباشرت جائز نہیں کرے گا تو پلیدی کی حالت میں ٹھہر جائے گا یہ ہماری بات کا توڑ کر رہا ہے کہ ہم نے کہا وہ بڑوے مہاواری کے دنوں میں پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم نہیں ٹھہر سکتا اب اس بڑوے کو میں یہ جواب دینا چاہتا ہوں کتاب ہے استجلاب ارتقاء الغرف یہ میں سامنے کر رہا ہوں تاکہ اس کا وہ منہ دیکھ لے کتاب تو نصیب نہیں ہوگی اسی حدیث کے تحت لکھا ہوا ہے اس کے محقق نے حدیث من کرو متن متن کے لحاظ سے بھی یہ منکر ہے اس کے اندر نکارت ہے ان فيه نكارة فإن المعروف طبا أن زمن الحيض زمن عقيم لا يمكن أن يحدث فيه حمل ذلك أن المرأة تمتلك مبيضين يقوم كل مبيض بتحرير بويضة بالتنابب في منتصف الدورة الشهرية تماما ومعنى ذلك أنه يستحيل حدوث الحمل في أثناء الحيض آگے لکھ رہا ہے کہ طبقات ابو شیخ یعنی طبقات الاسبہانی جین امام ابو شیخ اسبہانی اس کے محققین جو ہیں معلقین انہوں نے یہ بات لکھی ہے کیا مطلب ہے عورت کے رحم میں دو جگہ خدا پاک نے بنائی ہیں انڈے پیدا ہونے کی ہر ایک جگہ کو کہا جاتا ہے مبید مبید ہر مہینے میں جب حمل نہیں ٹھہرتا ابھی تک تو ہر مہینے میں منتصف پندرہ دن باری باری وہ انڈوں والا مقام چھوٹے چھوٹے انڈے چھوڑتا ہے ایک چھوڑتا ہے پھر دوسرا چھوڑتا ہے ایک چھوڑتا ہے پھر دوسرا چھوڑتا ہے پندرہ دن تک خدا پاک کے نزدیک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور حیض کی اکثر سے اکثر مدت کیا ہے دس دن تو پندرہ دن تک محال ہے حمل کا ٹھہرنا یہ طبی لحاظ سے ہے کس لحاظ سے اس کو سمجھانا طبی لحاظ سے نہیں چاہیے اس کو سمجھانا چاہیے پبی لحاظ سے پبی جانتے آپ پنجابی میں پب کس کو کہتے ہیں پرواز اونچی ہے نا چکر ہے پب کے بغیر پڑھو حضرت کو سکھانا ممکن نہیں سمجھانا ممکن تیب میں محال ہے پتہ نہیں حضرت کا تجربہ ہے کہ انہی پندرہ دنوں میں یہ آئے ہیں ہم تو بھی طب کے پابند ہیں اگر خلاف طب اس استحالے کے خلاف اگر بالفرض کوئی صورت واقع ہے تو اس صورت کا واحد مستاق اللہ مکر گس خانے والے صاحب ہو سکتا دنیا کائنات میں ایسا واقعہ نہیں ہوا سمجھ آ گئی اب بڑوا اور ٹر ٹر کر کیا بچا تیرے کھاتے میں بدو اللہ اکبر ہم نے جتنا تیرا گھر پورا کرنا چاہیے تھا ہم نے کر دیا اب سارے استادوں کو اکٹھا کرنا ساتھیوں کو اکٹھا کرنا مزید اگر کراگیسا ہوں ان کو جمع کرنا پھر ترابی بن کے دکھانا اللہ جل اللہ تیرے ساتھ وہی معاملہ کرے جس کا تو حقدار ہے آخر میں آپ کی علمی پرواز کا ایک عظیم کرشمہ کہ آپ مشہور کائنات میں مشہور امام محدث ہیں ابن صلاح مقدمہ جن کا ہے آپ اس کو کہتے ہیں ابن الصلاح اللہ اکبر اب خود اندازہ لگائیں وہ بندہ کتاب کا حوالہ دینے کا حقدار ہے اس نے کتاب دیکھی ہوگی جس کو کتاب کے مصنف کا نام بھی نہیں آتا نام کیا ہے ابن اور پڑھتا کیا ہے آپ اتنی اونچی پرواز رکھتے ہیں ایمان سے کہتا ہوں آپ چڑیاں ہیں آپ کبوتر ہیں کرگس نہیں بن سکتے یہ صرف انہیں کی خصوصیت حتیٰ کے بعد مظاہرے کو اور مرفو کرنا یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے یہ سارے مقالے موجود ہیں آپ کے کلپ دیکھ سکتے ہیں آپ پھر آپ نے مجھے منکر حدیث کہا موضوع حدیث ضعیف جدن حدیث کا کوئی انکار کرے اور منکر حدیث قرار پائے تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مسئلہ تکفیر میں آپ کو کتنا مہارت ہے پھر میں نے کہا تھا کہ اس میں تو انصار کا بھی آیا ہے عرب کا بھی آیا ہے اہل بیت کا بھی آیا ہے تو آخری کو بیان کرتے ہو پہلے دو سے دو کو بیان کرنے سے موت آتی ہے کیونکہ عرب کی بات آتی ہے تو پھر تو بات سمجھنا عرب سے محبت کرو حضرت بھی کہہ رہے ہیں عرب سے محبت کتنی حدیث ہیں عرب سے محبت تو میں نے کہا بڑوا بتا یزید اربوں سے باہر ہے وہابی اربوں سے باہر ہے سارا دن کتے کی طرح تو وہابیوں کو بھونکتا ہے اور پھر کہہ رہے احب العرب ارے یہ پہلا وہابی عربی تھا محمد بن عبد الوہاب عربی تھا تم نجدی نجدی کہتے ہو شرم نہیں آتی تمہیں دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت یہ کیا توک بنتی ہے ہمیں کہہ رہے عرب کا ادب کرو اور تو عرب کا گستاخ مان رہا ہے اور سن یہ بھی تیرے باپ نے لکھا ہے اسی سلسلے میں اس متعلق جتنی حدیث ہیں سب موزوں آپ الحصل تسلیم نے صاف فرما دیا لا لعربی ولا لعجمی عربی ان اکرمکم عند اللہ تھا رہا اسلام کے حوالے سے تو وہ عرب والے ہوں عجم والے ہوں سب کی محبت سب کا احترام وہ مومن کا حق ہے انصار کا آیا جن کا آیا جو فضائل آئے وہ اسلام کی وجہ سے دین کی وجہ سے عظمت دینی اسلام میں مطلوب معتد بے جس کی حیثیت ہے وہ یہ ہے باقی سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں قرابتیں سب باقی تعلقات سب ثانوی حیثیت رکھتے ہیں اول حیثیت دینی عظمت کو ہے اگر یہ نہ ملے نبیوں کے بیٹوں پر لانتے پڑتی ہیں باب آدم علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا قابیل قرآن فرما رہا ہے حدیث صحیح فرما رہی ہے جتنے قتل قیامت تک ہوں گے سب کا عذاب جتنا قاتل کو پہنچے گا اتنا اس کو پہنچے گا نبی کا بیٹا ہے وہ بڑوا اندھے تم مشرق بن چکے ہو قرابت نسبی کو قرابت دینی پر مقدم رکھتے ہو اور یہ شرک ہے یہ کفر ہے اب کوئی اور تیرے بات بک بک ہے تو نکال دینا بھارت ہم آپ کی بلند پروازی کو ہمیشہ سلام کرتے رہے جو ہم بول رہے ہیں اس کو گستاخی نہ سمجھنا یہ آپ کے اندر جو کچھ حقیقت ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں گستاخی مت سمجھنا ہم کون ہوتے ہیں آپ جیسوں کریں ضرورت ہے گستاخی کرنے کی گستاخی کسی معتبر کی ہوتی ہے اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی حیثیت آخر دعوایا